السلام علیکم اس سیشن میں ہم آئٹم انالیس کے بارے میں اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے آئٹم انالیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ پروسیس اور وہ پروسیجر ہے جس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میں جو آئٹمس ہم نے شامل کیے تھے کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ٹیسٹ میں رکھا جائے یا کہ نہیں دوسری بات یہ کہ ایسے کون کون سے آئٹمس ہیں جو کہ تھوڑے سے کمزور یا ویک آئٹمس ہیں اور جن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں ریفائن کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں آئٹم میں اوور آل ٹیسٹ سے زیادہ ہم انڈیویجل آئٹم کے غور کرتے ہیں آٹومیٹکلی جب ہم ہر آئٹم کا انالیس کرتے ہیں اس کی پراپرٹیز کے بارے میں ہم جانچ کرتے ہیں تو خود بخود ہمیں ٹیسٹ کی اوور آل پراپرٹیز بھی معلوم ہو جاتی ہیں آ, لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آئٹم کیا وہ مقصد پورا کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا یا نہیں کیا وہ اس ٹائم کے مطابق ہے جو اس کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کیا کیا وہ اس چیز کو میجر کر رہا ہے جو اس کو میجر کرنی چاہیے اور کیا وہ ایک آسان آئٹم ہے اور کیا ایک مشکل آئٹم اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہ کیا وہ آئٹم اس بات کے لیے سینسٹیو ہے اور اس بات میں تمیز کر رہا ہے کہ ہائی اسکوررس اس کو درست جانتے ہوں اس کا درست جواب دے سکتے ہوں اور لو اسکوررس چاہے اس کا درست جواب نہ دے پائے اگر ایسا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈفیکلٹی لیول بھی اس میں میٹر کرتا ہے جو لوگ کم جاننے والے ہیں کم علم رکھتے ہیں یا ان کا اسکل اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ ہائی اسکوررس کا ہے ان کو وہ آئٹم مشکل محسوس ہوگا اور جو ہائی اسکوررس ہیں ان کے لیے وہ آئٹم آسان ہوگا اور اگر ایسا ہے کہ ہائی اسکوررس اس کو نہیں کر پا رہے اور لو اسکورر اس کو سکسیزفلی کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئٹم میں کوئی خرابی ہے یا کوئی غلطی ہے کوئی فلور رہ گیا ہے so in other word we are talking about item difficulty and item discrimination good item should be differentiating between the people who know and the people who do not know students who are able and students who are not able candidates who are appropriate for the job and those who are not appropriate اور suitable for the job difficulty level سے یہ مراد ہے کہ کوئی آئٹم جو ہے وہ کتنا مشکل ہے یعنی اس کو جواب دینے والوں کی کتنی تعداد جو ہے وہ صحیح طرح سے حل کر پا رہی ہے اگر کوئی ایسے آئٹمس ہیں جن کو کوئی بھی درست طریقے سے حل کر نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے اس آئٹم کو ٹیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اگر کوئی آئٹم بہت آسان ہے ٹو ایزی یعنی ایسا آئٹم جس کو ہر کوئی درست جواب دے سکتا ہے تو وہ آئٹم بھی ٹیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ بناتے وقت ہم آئٹمس کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ہی ترتیب دیتے ہیں لیکن یہ ترتیب ایک ٹینٹیو ترتیب ہے ٹرائی آؤٹ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا ہماری بنائی گئی ترتیب ہی درست ترتیب تھی یا آئٹمس کی ترتیب میں ڈفیکلٹی لیول کے حساب سے کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سی سچویشن میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ترتیب چینج کرنی پڑتی ہے کیونکہ کچھ آئٹمس ان کو ٹیسٹ ڈیویلپر سمجھتا ہے کہ وہ آسان ہے کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایگزامنیز کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں اور جن کے بارے میں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں آپ نے سمجھا تھا کہ وہ مشکل آئٹمس ہیں اور اسٹوڈینٹس کے لیے آسان تھے جن کو آپ نے آسان سمجھا وہ ان کے لیے مشکل تھے کیوں ایسا ہے اس کی بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں بہرحال یہ ممکن ہے کہ آپ نے آئٹمس کو ایزی ٹو ورڈ ڈیفیکلٹ ترتیب دیا تھا لیکن ٹرائی آؤٹ اور آئٹم انالیس کے بعد آپ کو معلوم ہو اس ترتیب میں تبدیلی کی ضرورت ہے ڈفیکلٹی لیول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور ہمیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل ایگزامنیز یا ٹیسٹ ٹیکرز کی کتنی پرسنٹیج یا کتنے پرپورشن نے اس آئٹم کا درست جواب دیا اکثر ہم اس کو پرپورشن کی صورت میں لکھتے ہیں لیکن ہم اس کو پرسنٹیج کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں دوسری چیز جس کے بارے میں آئٹم انالیس میں ہم جانچ کرتے ہیں وہ ہے آئٹم ڈسکریمنیشن ایک اچھے آئٹم کو ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے ہائی میں اور لو اسکوررز میں اور اسی طرح سے ایک اچھے ٹیسٹ کو ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم ان ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں جس میں اسکور میٹر کرتا ہے مثلاً اچیومنٹ ٹیسٹ اچیومنٹ ٹیسٹ میں میٹر کرتا ہے کہ ہائی اسکوررس کون ہیں اور لو اسکوررس کون ہیں کیونکہ ہم لوگوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں ہم یہ تمیز کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ زیادہ جاننے والے ہیں اور کون سے لوگ کم جاننے والے لیکن اگر آپ پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات کریں اور کسی حد تک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی بھی بات کریں تو وہاں پہ اسکور اتنا اس طرح سے میٹر نہیں کرتا جیسے کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں اور پرسنالٹی ٹیسٹ میں تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا سوال نہیں اٹھتا کہ اسکور جو ہے وہ لوگوں میں تمیز کر پاتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اسکور سے مراد یا کسی شخص کے کی ویلیو سے مراد یہ ہوگی کہ ان میں کوئی ٹریٹ یا کوئی کیریکٹرسٹک کتنی پائی جاتی ہے پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی اور اگر موجود ہے تو کس حد تک موجود ہے آئٹم ڈسکریمنیشن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم ہائی اسکوررس کا ایک گروپ لیتے ہیں اور ہم لو اسکوررس کا ایک گروپ لیتے ہیں اور ان کے آپس میں جو ریسپانسز ہے ان کی ڈسکرپینسی یا ان کا فرق جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کسی بھی آئٹم کو ہائی ہائر میں سے کتنے لوگوں نے درست جواب دیے اور لو اسکوررز نے کتنے جواب دیے ان دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں ڈی کی ویلو یا ڈسکریمنیشن انڈیکس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز جو کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا چاہیے اور جو کہ بڑا پرٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہائی اسکورس کی کتنی تعداد لیں گے اور لو اسکوررس کی کتنی تعداد لیں گے یوں اس کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس نہیں ہیں آپ اپنے گروپ میں سے جتنے سیمپل کو آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج یا سرٹن پرپورشن جو ہے اس کو متعین کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے پرسینٹ لوگوں کو ہائی اسکوررس میں سے لیں گے اور اتنے پرسینٹ لو اسکوررس دونوں کی ایک ہی پرسینٹیج آپ لیں گے اور ان کے اسکور کو آپس میں کمپیئر کریں گے بہت سے جو ہیں ٹیسٹ ان میں آپ کو مختلف پروپورشنز ملیں گے جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال کیے گئے لیکن اس کے لیے ایک شارٹ کٹ ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے quote shortcut procedure is to divide the into three groups according to their score on the test as a whole and upper group consisting of examinees making the highest test scores, a lower group of the 27% making the lowest test scores, and the remaining 46% in the middle group. When the number of examinees is small, upper and lower 50% groups on total test scores may be used. یعنی آپ رفلی اسپیکنگ اگر ریزنیبلی سائز سیمپل تھا تو آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے اوپر کے ہائی اسکور کرنے والے 27 سیون پرسینٹ لوگ لو اسکور والوں میں سے 27 سیون پرسینٹ لوگ یعنی ٹوٹل جو آپ کا سیمپل تھا اس کا اپر 27 سیون پرسینٹ اور لوور 27 سیون پرسینٹ درمیان میں جو 46 سکس پرسینٹ رہتے ہیں ان کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے اپر اور لوور 27 سیون پرسینٹ جو لوگ تھے ان کے درست جواب دینے کی جو فریکوینسیز تھی ان کو ہم لے لیں گے ان کا آپس میں موازنہ کریں گے اس کے فرق کو یا اس کی ڈسکرپینسی کو ہم این سے ڈیوائڈ کریں گے اور ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی ڈی کی جو ہمیں ڈسکریمنیشن انڈیکس بتائے گی اور اگر اسی رول کو ہم فالو کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا گروپ اتنے بڑے سائز کا نہیں تھا کہ اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور درمیان کے فورٹی سکس پرسینٹ کو ہم اس میں شامل نہ کریں ہمارا گروپ اتنا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہر کسی کو اس میں شامل کیا جائے تو چھوٹے گروپ کی صورت میں ہم اس گروپ کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں fifty percent upper scorers and the fifty percentile be the lower یعنی اگر اسکورس کے حساب سے آپ نے آڈر کر لیا ہو تمام رسپونڈنٹس کو تو ٹاپ کے جو پچاس فیصد لوگ ہیں یعنی اگر آپ کا سیمپل پچاس کا تھا تو پچیس لوگ جو ہیں وہ ہائی اسکوررس کنسیڈر ہوں گے اور جو دوسرے پچیس لوگ ہیں وہ نیچے کے اسکورز لینے والے وہ لو اسکوررس سمجھے جائیں گے اور ان کے اسکورس کو ہم آپس میں موازنہ کر کے ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ان کا ڈسکریمنیشن انڈیکس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کریں گے ڈسکریمنیشن انڈیکس کی کیلکولیشن میں بھی ہم اسی طرح سے انڈیویجل آئٹم آپشنس یا ڈسٹریکٹر یا آلٹرنیٹیوس کو شامل کرتے ہیں جیسے کہ ہم آئٹم ڈیفیکلٹی کے لیے یعنی نہ صرف یہ کہ ہم ہر آئٹم کا ڈسکریمنیشن انڈیکس جو ہے اس کا تعین کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیویجل ریسپانس آپشنس کو لوگوں نے کس طرح سے جواب دیے نا we know that the distractor and response that we use all of them should seem to be plausible answers all of them should appear to be the correct answers so that the examinee the test taker has to think and choose the best option ابلٹیڈ دین ہی اور اچھے ٹیسٹ آئٹم میں آپ جانتے ہیں کہ جتنی رسپانس آپشنس یہ ہم ایم سی کیو کی بات کر رہے ہیں جتنی ریسپانس آپشنس استعمال کی گئی ہیں ہر ایک کو یہ لگنا چاہیے کہ وہی درست جواب ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح کے جوابات بنائیں گے اس طرح کی آپشنس دیں گے ملٹیپل چوائس آئٹمس میں کہ ان کو دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جواب درست نہیں ہو سکتا یا آبویسلی یہی درست جواب ہے تو پھر وہ ایک ویک آئٹم ہے ملٹیپل چوائس آئٹمس بنانے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ آپشنس دی جائے تمام کی تمام آپشنس کو دیکھ کے لگے کہ یہی درست جواب ہے اور صرف وہی شخص درست جواب دے سکے جس کو کہ درست جواب آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس آئٹمس یا کوئی اور ٹرو فالس آئٹمس ان میں گیسنگ جو ہے اس سے بھی درست جواب دیا جا سکتا ہے آپ کو سوال کا درست جواب نہ معلوم ہو پھر بھی آپ سوال کا درست جواب دے سکتے ہیں تو رسپانس آپشنس بنانے کا اور ڈسٹریکٹر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر آئٹم آپشن جو ہے رسپانس آپشن جو ہے اس کو دیکھ کے لے کے شاید یہی درست جواب تھا اور جتنی زیادہ آپشن گی اتنا ہی گیسنگ کا جو ہے امپیکٹ وہ کم ہوتا جائے گا یعنی اگر ایک ایم سی کیو کے اندر تین رسپانس آپشن دی گئی ہیں اور دوسری جانب ایک میں پانچ آپشنس دی گئی ہیں تو گیسنگ کے ذریعے درست جواب دینے کا امکان یا اس کی لائٹلیہڈ پانچ رسپانس آپشن والے آئٹم میں کم ہوں گی جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو آپشن والے آئٹم سے بہتر ہے تین آپشن والا آئٹم تین والے سے بہتر ہے پانچ آپشن والا آئٹم مگر دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پانچ اچھی آپشن بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر آئٹم میں ایک اسٹیم ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ آپشن جواب کے لیے دی جاتی ہیں ان آپشن میں سے ایک آپشن ہے یعنی کہ درست جواب اور باقی ڈسٹریکٹس ڈسٹریکٹ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ڈسٹریکٹر کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہی درست جواب ہے اور اس کو وہ ڈسٹریکٹ کر سکتا ہو اور جب تک وہ صحیح جواب نہ جانتا ہو وہ درست جواب کو منتخب نہیں کر پائے گا لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے دس آئٹمس یا بیس آئٹمس یا پچاس آئٹمس کا ٹیسٹ بنانا ہے تو بہت مشکل ہے کہ ہر آئٹم کے لیے ہم پانچ اتنی اچھے آپشن بنائے کہ ہر کوئی درست جواب لگے تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تین یا چار آپشن والے ملٹیپل چوائس استعمال کیے جاتے ہیں اب ایک اچھا آئٹم اور اس کے اچھے وہی ہیں کہ ہر ڈسٹریکٹر کو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ صحیح جواب کے طور پہ منتخب کرے اگر آپ نے اپنے ٹیسٹ میں آئٹمس کے اندر ڈسٹریکٹر ایسے بنائے کہ ان میں سے کچھ ڈسٹریکٹر کو کسی نے بھی درست جواب کے طور پہ منتخب نہیں کیا آپ نے کہا کہ صحیح جواب کو انسرکل کیجیے اور آئٹم نمبر ون میں کسی اے آپشن ایک ایسی آپشن ہے جس کو کسی نے بھی انسرکل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ویک ڈسٹریکٹ ہے اسی طرح سے کسی اور آئٹم میں ڈی آپشن ایسی آپشن ہے جس کو کوئی بھی منتخب نہیں کرتا کسی کوئی بھی اس کو مارک نہیں کرتا ایز اے رائٹ آنسر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ویک ڈسٹریکٹر تھا سو so, جو آئٹمس ہیں نہ صرف یہ کہ آئٹمس کو ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں اس کے ساتھ ساتھ جو آئٹمس کے ڈسٹریکٹرز ہیں اور جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو بھی ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں اگر وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے آئٹمس نہیں ہیں یعنی ہم جیسے جانتے ہیں کہ ہر اسٹیم کے ساتھ مثال کے طور پہ چار آپشنس جڑی ہوئی ہیں ان چار میں سے ایک رائٹ right آپشن ہے یا کیڈ آپشن ہے یا درست جواب ہے اور تین ڈسٹریکٹرس ہیں آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا یہ چاہیے کہ جو ہائی اسکوررز ہیں وہ درست آپشن کو ہی سلیکٹ کریں اور لو اسکوررز جو ہیں وہ ڈسٹریکٹرز کو سلیکٹ کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لو اسکوررز اسی لیے لو اسکوررز ہیں کیونکہ وہ درست جواب پر نشان نہیں لگا رہے اب اگر وہ درست جواب کو نشان نہیں لگا رہے اس کا مطلب ہے کہ چار میں سے ایک آپشن الگ ہو گئی باقی کے تین آپشن جو کہ ڈسٹریکٹر آئیڈیلی اسپیکنگ یہ ہونا چاہیے کہ رسپونڈنٹس جو ہیں ہر ایک کو منتخب کر رہے ہوں یعنی اگر تیس رسپونڈنٹس ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپشن اے درست جواب تھی تو بی سی ڈی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لو اسکورر جو ہیں اپنے درست جواب کے طور پہ منتخب کریں لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک آپشن ہے جس میں کسی نے بھی نشان نہیں لگایا اور اس کو نہیں سمجھا کہ وہ درست جواب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈسٹریکٹر کو ڈسٹریکٹر نہیں ہونا چاہیے تھا چنانچہ آئٹمس کے آپشنس یا آلٹرنیٹیوس کے لیے بھی ہم ڈسکریمنیشن انڈیکس کا استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی آپشنز ہیں جن کو لوگ منتخب کر رہے ہیں وہ کون سی آپشنز ہیں جن کو ہائی اسکوررز منتخب کر رہے ہیں اور کون سی ہیں جن کو لو اسکوررز منتخب کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر آپشن کو کتنے لوگوں نے کتنے فیصد لوگوں نے منتخب کیا اگر ایسی آپشن ہیں جن کو کوئی بھی چن نہیں رہا تو ڈیفینیٹلی وہ فلوڈ ہے یا ویک ہے یا غیر ضروری آپشنس ہیں یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی جس جس کا ذکر آپ کو اکثر کتابوں میں ملے گا وہ ہے ریسپانس بیلنس کا کانسیپٹ یعنی ہر آئٹم کے جو آلٹرنیٹیوز ہیں یا آپشنز اس میں دی گئی ہیں ہر ایک کو کتنے لوگ جو ہے اپنے صحیح جواب کے طور پہ منتخب کرتے ہیں to determine the valence of each option for an item percentage of response to each keyed response as well as each distractor are calculated response valence سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام ریسپانس آپشنس کے لیے ان کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں جنہوں نے اس کو منتخب کیا آبویسلی کچھ لوگوں نے درست یا کیر آپشن کو منتخب کیا ہوگا کچھ نے باقی کی آپشنس کو آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے رسپونڈنٹس ہیں اگر ہم کیر آپشن کو چھوڑ دیں تو ہائی اسکوررس کو تو چاہیے کہ وہ کیر آپشن کو منتخب کریں انسرکل کریں اور باقی کے جو ریسپونڈینٹس ہیں جو کہ لو اسکوررس ہیں وہ ڈسٹریکٹرز کو ایکولی منتخب کریں مثال کے طور پہ اگر تین آپشنس ہیں جو کہ ڈسٹریکٹرز ہیں اور آپ کے پاس تھرٹی ریسپونڈنٹس ہیں تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ دس لوگ بی کو سلیکٹ کریں دس لوگ سی کو اور دس لوگ ڈی کو مگر پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ تو ایک بالکل آئیڈیل سیناریو ہے کہ درست آپشن کو صرف ہائی اسکوررز منتخب کر رہے ہوں اور جو آپشن جو ہیں ڈسٹریکٹرز ہیں ان کو ایکول نمبر میں لو اسکورز چنے لیکن اس میں تھوڑی سی ویریشن ہو سکتی ہے نمبر تبدیل ہو سکتا ہے فریکوینسی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پہ ہم اس ٹرینڈ کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ جو ڈسٹریکٹرز ہیں ان کو لو اسکوررز کی کافی تعداد منتخب کر رہی ہو اگر وہ ایسا نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرائی آؤٹ کے بعد ہمیں کچھ آپشنس کو دوبارہ سے شاید لکھنا پڑے یا تبدیل کرنا پڑے یا ان کو بہتر آپشن کے ساتھ ریپلیس کرنا پڑے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا آئٹم کیا ہوگا ایک اچھا آئٹم اگر وہ ایک ملٹیپل چوائس آئٹم ہے اور اس میں ہم یہ مثال دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس میں آپشن ہیں اے بی سی اور D option A is the right answer eighteen high scorers mark option A option option C three and seven low scorers option D three high scorers and six low scorers یہ ایک کافی آئیڈیل قسم کا آئٹم ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درست آپشن کو ہائی اسکوررز کی ایک کافی سگنیفیکینٹ میجورٹی نے منتخب کیا اور بی سی اور ڈی اتنی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ ہائی اسکوررز میں سے کسی نے بھی غلط آپشن نہ سلیکٹ کی ہو تھوڑے تھوڑے لوگوں نے بی سی اور ڈی آپشن کو جو کہ ڈسٹریکٹرز ہیں ان پر بھی نشان لگایا لیکن لو اسکوررز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ڈسٹریکٹرز پر نشان لگائے گئے اور بہت کم لوگوں نے درست آپشن کو منتخب کیا تو اچھے آئٹم کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جو کیڈ آپشن ہے ایک تو یہ کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر رہی ہو ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈسٹیکٹرز جو ہیں وہ بھی ہائی اور لو اسکوررز میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہوں یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی اسکوررز نے بی سی اور ڈی آپشن جو کہ ڈسٹریکٹرز ہیں ان پہ کیوں نشان لگایا کیونکہ وہ تو ہائی اسکوررز تھے یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہائی اسکوررس میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے تمام کا تمام ٹیسٹ ٹھیک کیا ہو ہائی اسکوررس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ سوالوں کے جواب غلط دیے ہوں گے شاید کچھ ایسے ہوں گے جن کے مارکس ہنڈریڈ پرسینٹ آ گئے کچھ ایسے ہوں گے جن کا اسکور نائنٹی پرسینٹ تھا یا ایٹی پرسینٹ یا سکسٹی پرسینٹ جس کا مطلب ہے کہ سکسٹی یا سیونٹی یا ایٹی پرسینٹ لینے والوں نے کچھ فیصد سوالوں کو غلط جواب دیے تو ہو سکتا ہے جو آئٹم ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اسی قسم کا ایک آئٹم ہو جس میں ہائی اسکوررس تو موجود ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ نے غلط جواب دیے تھے ایک اور آئٹم دیکھتے ہیں poor distractor option A which was a right option thirteen high scorers and six low scorers option B two high scorers and six low scorers option C ten high scorers and seven low option D two and six low score آپ دیکھیے آپشن سی جو ہے خاصی تعداد نے نشان لگایا ان میں اور درست آپشن پہ نشان لگانے والوں میں زیادہ بڑا فرق نہیں ہے تیرہ لوگوں نے درست جواب منتخب کیا اور دس لوگوں نے غلط جواب کو منتخب کیا جس کا مطلب ہے کہ آپشن تیسری آپشن جو ہے آپشن سی اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یعنی لو اسکوررس تو اس کو اتنی تعداد میں منتخب نہیں کر رہے لیکن ہائی اسکوررز جو ہے انہوں نے اس کے اوپر نشان لگایا تو اس طرح کا آئٹم جو ہے یہ ڈسکریمنیٹ ایکچولی نہیں کر رہا ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آئیڈیلی اسپیکنگ ہم جیسے پہلے کہہ چکے ہیں ہونا یہی چاہیے کہ ڈسٹریکٹرز کے اوپر لو اسکوررس کی فریکوینسی زیادہ ہو اور ہائی اسکورس کی فریکوینسی کم ہو very weak in fact bad item کچھ آئٹم ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اتنے کمزور ہیں اور اتنے برے ہیں کہ انہیں ہم بیڈ آئٹمس کی کیٹیگری میں شامل کریں گے اور بہتر ہی ہوگا کہ ان کو امپروو یا ریفریز کرنے کے بجائے ہم ڈسکارڈ کر دیں مثلا ہم دیکھتے ہیں option A right answer four high scorers and nine low scorers option B five high scorers and three low score option C eight high six low score D eight high seven low score یعنی ماں سوائے رائٹ آپشن کے باقی تمام تر آپشنس پہ جو کہ ڈسٹریکٹر تھے ہائی اسکوررز زیادہ تعداد میں ہے اور لو اسکوررز کم جس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی اپوزٹ سچویشن ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہی سیناریو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لو اسکوررز میں ہوگا لو اسکوررز جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد ڈسٹریکٹرز پر اپنے نشانات لگائے گی اور تقریباً ایک سی تعداد میں وہ ڈسٹریکٹرز بی سی اور ڈی کو منتخب کریں گے جبکہ ہمیں جو ریزلٹس ملے اس کے مطابق ہم نے یہ دیکھا کہ ہائر اسکوررز نے وہ پرفارمنس دکھائی جو کہ لو اسکورر سے متوقع تھی this is a very weak بیچ item which needs to be discarded body of test the weak items میں بیڈ آئٹمس سو رول یہی ہے ہم ریسپونس بیلنس اور ڈسکریمنیشن اسی لیے میجر کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون سا آئٹم ٹیسٹ میں رکھنے کے قابل ہیں اور کن کو ریموو کرنا چاہیے تو آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کنسٹرکشن کے عمل کا آغاز کیا تھا کنٹینٹ کو جانچنے سے ہم نے ٹیکسٹ بک دیکھی یا ہم نے ڈومین ایریا کو دیکھا اس کا جائزہ لیا اس کے بارے میں پڑھا اسپیسیفکیشن ٹیبلز بنائی اور اپنے آئٹمس کو ڈیولپ کیا ایکسپرٹ اوپینین لی اس کے بعد ہم نے آئٹمس کو آ, ان کے فارمیٹ کے مطابق بنایا ہم نے یہ طے کیا کہ ہم کون سا فارمیٹ استعمال کرنا چاہیں گے ہم آبجیکٹو چاہتے ہیں یا سبجیکٹو ٹائپ آئٹم آپشنس چاہتے ہیں یا اوپن ہینڈیڈ آپشن دینا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم نے آئٹمس ڈیولپ کیے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو لکھا ترتیب دیا ڈیفیکلٹی لیول بنایا اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی ایڈمنسٹریشن جو کہ ہم نے سب سے پہلی دفعہ ٹرائی آؤٹ کے لیے کی اس میں ہمیں بہت سی انفارمیشن ملی اس کا ہم نے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انالیس کیا کوانٹیٹیو انالیس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان آئٹمس کا ان آئٹمس کی آپشنس کا اور ڈسٹریکٹرز کا اور ٹیسٹ کا اوور آل ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ معلوم کیا کہ آپشنس کا آپشنس کے اوپر جو مین آئٹمس ہے ان کا اور ٹیسٹ کا ڈسکریمنیشن انڈیکس کیا ہے کیا آئٹمس آسان سے ڈیفیکلٹ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں اور کیا آئٹمس ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں لیکن ہم اس کے بعد آگے کہاں جائیں گے آپ کے پاس انڈیویجل آئٹم کے بارے میں معلومات گئی آپ نے ان کو ایک جگہ پہ پول کر لیا so how do we use this information and how do we interpret that اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئٹم انالیس کی انفارمیشن کو ہم کس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کیسے ارینج کرتے ہیں کیسے رپورٹ کرتے ہیں انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کی بنا پہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں اور کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں جب ہم ٹیسٹ کنسٹرکشن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اپنے آبجیکٹو اور کنٹینٹ ایریا کے حساب سے سب سے پہلے تو اسپیسیفکیشن ٹیبل بناتے ہیں ہم آپ کو کچھ ایسی ایگزامپلس دکھائیں گے جو کہ ایکچولی بنائے گئے ٹیسٹ کے آئٹم انالیس پر مبنی ہے سب سے پہلے دیکھیے کہ اسپیسیفکیشن ٹیبل جب بنائی گئی تو اس میں کن چیزوں کا دھیان رکھا گیا اسپیسیفکیشن ٹیبل میں آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کنٹینٹ ایریا لیتے ہیں آپ لیول منتخب کرتے ہیں کہ کس کلاس کے لیے یا کس ایج کے لیے اس کو بنایا جائے گا کون سا آئٹم نمبر جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا اور اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا آبجیکٹو ہم جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں آ, کچھ آبجیکٹو یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے صرف ریپروڈکشن آف انفارمیشن کرنی ہے آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آپ نے صرف دہرا کے پیش کرنا ہے اور کچھ جگہوں پہ آپ جو کانسیپٹس ہیں ان کی اپلیکیشن جو ہے اس کو میجر کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ پہلی اگزامپل میں دیکھیے آبجیکٹو انٹرپریٹیشن اینڈ ایپلیکیشن دوسرے آئٹم میں ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرپولیشن اینڈ ایپلیکیشن یعنی living and non living things کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن اور ایپلیکیشن کا جو آبجیکٹو ہے اس کو استعمال کریں جبکہ دوسرا ٹاپک کلاسیفیکیشن آف اینیملس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسٹراپولیشن اور ایپلیکیشن کو استعمال کریں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسپیسیفکیشن ٹیبل میں ہم ہر کانسیپٹ یا کانٹینٹ ایریا کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا آبجیکٹو استعمال کرنے چاہیے کیا یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ اس کی اپلیکیشن بھی معلوم ہونی چاہیے کیا یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ اس کو صرف یاد کر لینا کافی ہے یا یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ اس کو ہمیں کسی اور کانسیپٹ کے حوالے سے بھی کمپیئر کر کے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے اسپیسیفکیشن ٹیبل بنائی آئٹم طے کیے آئٹم نمبر طے کیے اور یہ طے کیا کہ کون سا آئٹم نمبر کس ٹاپک کو اور کس آبجیکٹو کو سرو کرے گا اوور آل آئٹم انالیس جب آپ کسی ٹیسٹ کا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک اوور آل تیار کرتے ہیں گو کہ آپ اپنے طریقے سے اس کو مختلف طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک روایتی طریقہ جو ہے اس میں ایک پوری اوور آل ٹیبل آپ بنائیں گے مثلا item number keyed choice valence A valence of item B valence of item C valence of item D number of respondents more than one response facility index and discrimination index یعنی آپ ٹیسٹ کے تمام آئٹمس کی ایک لسٹ بنائیں گے نمبر وار ان کو ترتیب دیں گے اس کے بعد ہر آئٹم کی جو آپشن ہیں اے بی سی اور ڈی اور ان میں سے جو کیڈ آپشن ہے اس کو لہدا سے مارک کریں گے اور ہر آپشن کے آگے بتائیں گے کہ کتنے فیصد لوگوں نے اس کا جواب منتخب کیا یا اس کو اپنے درست جواب کے طور پہ منتخب کیا اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آئٹم کا ڈیفیکلٹی لیول کیا تھا یا فیسلٹی انڈیکس کیا تھا اور پھر یہ کہ اس کی ڈسکریمنیشن پاور یا ڈسکریمنیشن انڈیکس کیا تھا تو ایک ٹیبل میں آپ کو پورے ٹیسٹ کی ایک مکمل تصویر مل گئی آپ ایک سرسری نظر میں بھی اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا آئٹم جو ہے وہ ایک ویک آئٹم ہے اور کون سا آئٹم ہے جو ایک اچھا آئٹم ہے اسی طرح سے آپ ریسپانس آپشن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی آپشنس جو ہیں وہ زیادہ پاپولر تھیں زیادہ کامنلی سلیکٹ ہوئی ہیں اور کون سی آپشنز ہیں جو کہ کسی نے بھی منتخب نہیں کی اگر کسی نے بھی ان کو منتخب نہیں کیا تو وہ بیکار آپشنز ہیں ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانب ہمیں آئٹمس کی اسٹرینتھ بھی معلوم ہو رہی ہے with with reference reference to to difficulty and discrimination جو آئٹمس درمیانی ڈیفیکلٹی کے مالک ہیں وہ اچھے آئٹمس ہیں too difficult and too easy items اور ٹو ڈیفیکلٹ اور ٹو ایزی اس سے مراد ہم اس وقت یہی لے رہے ہیں کہ وہ آئٹمس جن کو کوئی بھی درست جواب نہ دے پائے یا ریسپونڈینٹس کی بہت ہی تھوڑی تعداد درست جواب دے سکتی ہو اور ایسے آئٹمس جن کا جواب ہر کسی کو معلوم ہو یہ آئٹمس جو ہیں ان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس ٹیبل کو دیکھنے کے بعد شاید آپ طے کریں گے کہ کون کون سے آئٹمس ہیں جن کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ نے اوریجنلی سکسٹی آئٹمس کا ایک ٹیسٹ بنایا تو اور آپ پینتالیس پینتالیس آئٹم جو ہیں ان کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے شاید فیصلہ کر لیں کہ وہ کون سے پندرہ آئٹمس ہیں جو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے اور جن کی ڈیفیکلٹی لیول بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے تو اس ٹیبل کی مدد سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کون سے آئٹمس کون سی آپشنس اور ان کا کیا لیول ہے اس کے مطابق ہم آئٹم کو چینج کریں گے امپروو کریں گے ڈسکارڈ کریں گے یا ریٹین کریں گے reporting item item difficulty and discrimination overall table میں تو آپ نے پورے کے پورے آئٹم انالیس کے نتائج کو بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئٹمس کی ڈفیکلٹی کو اور آئٹم کی ڈسکریمنیشن پاور جو ہے ان کو with reference to each other present کرتے ہیں تو آپ ایک ٹیبل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیسٹ ڈیولپر نے آئٹم ڈیفیکلٹی کو بھی رپورٹ کیا ہے اور آئٹم ڈسکریمنیشن پاور کو بھی آپ کو ایک سائڈ پہ discrimination power in terms of percentage دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے فیسلٹی لیول کو بھی دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف پرسنٹیج تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی کہ کون سے آئٹم جو ہیں ایک خاص پرسنٹیج کی ڈفیکلٹی لیول رکھتے ہیں اور ان کی ڈسکریمنیشن کی بھی کیا پرسنٹیج ہے کوالٹی آف آئٹمس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے آئٹمس کا کوانٹیٹیو انالیس بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوالٹیو انالیسز بھی کرتے ہیں ہم نے آئٹمس کو جب ایڈمنسٹر کیا ٹرائی آؤٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ معلومات بھی آئیں کہ آئٹمس کی کوالٹی کیا تھی quality of items and percentage of items آپ نے تمام آئٹمس کے بارے میں ان کی ڈفیکلٹی کو اور ڈسکریمنیشن انڈیکس کو لیا اور اس کے حوالے سے پھر آپ نے دیکھا کہ کون سے آئٹمس کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں مثلاً very high discrimination discrimination and high high facility level percent items very and medium facility level two point five percent high discrimination and very high facility level آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جب ہم نے ایک ٹیسٹ کی ڈسکریمنیشن اور فیسلٹی انڈیکس کو کیلکولیٹ کر لیا یا اس کی ڈیفیکلٹی لیول اور ڈسکریمنیشن لیول ہمارے پاس آ گیا تو اس کو رپورٹ کرنا ایک سمپل کام نہیں ہے یعنی آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اس آئٹم کی فیسلٹی لیول بہت اچھا ہے ڈیفیکلٹی لیول بہت اچھا ہے اور اس کی ڈسکریمنیشن پاور بھی بہت اچھی ہے ہمیں جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹی لیول صرف اچھا یا برا نہیں ہوتا کم یا زیادہ نہیں ہوتا اسی طرح سے ڈسکریمنیشن بھی صرف کم یا زیادہ نہیں ہوتی ڈفیکلٹی لیول ہائی ہو سکتا ہے لو ہو سکتا ہے میڈیم بھی ہو سکتا ہے ڈسکریمنیشن پاور بھی ہائی بھی ہو سکتی ہے میڈیم بھی اور لو بھی جس کا مطلب ہے کہ ڈسکریمنیشن کے بھی آپ تین لیول دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹی کے بھی تین لیولز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے کمبنیشن بن جائیں گے high difficulty high discrimination high difficulty medium discrimination high difficulty and low discrimination اس کے بعد پھر ہم ڈسکریمنیشن کی طرف چلے جاتے ہیں high discrimination and high difficulty high discrimination and medium difficulty high discrimination and low difficulty اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مختلف کمبینیشن بن جائیں گے جس میں ہم اپنے آئٹمس کو تقسیم کر سکتے یہاں پہ ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کوالٹی آف آئٹمس کے حساب سے آئٹمس کو کاؤنٹ کر لیا ڈیوائڈ کر لیا کیٹیگرائز کر لیا تو ہم ان میں سے کون سے آئٹمس ہیں جن کو اپنے ٹیسٹ میں رکھنا چاہیں گے اور کون سے آئٹمس ہیں جن کو ہم ریپلیس کرنا چاہیں گے اور ایسے کون سے آئٹمس ہیں جن کو ہم ریمو کرنا چاہیں گے ایک کامن سینس کی بات بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑا سا آپ اپنا ٹیسٹنگ کا علم بھی استعمال کیجیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں آپ ویری ہائی ڈیفیکلٹی اور ویری ہائی ڈسکریمنیشن کو تو ایکسپٹیبل سمجھ سکتے ہیں لیکن very low discrimination and very low difficulty کو شاید آپ ایکسپٹیبل نہ سمجھے کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ٹو ایزی آئٹمس نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں ایسے آئٹمس چاہیے جو ہائی اسکوررس اور لو اسکوررس میں تمیز نہ کر پائے so if an item is not discriminating between the high scorers and the low scorers and at the same time the item is too easy then that item should not be retained test at least that item can be one of the items اگر آپ نے سات آئٹمس بنائے تو فورٹی فائیو رکھنے ہیں تو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ کچھ آئٹمس کو ریمو کریں گے ریموو کرنے کے لیے ایسے آئٹمس اچھے ہیں جو ڈسکریمنیٹ بھی نہیں کر رہے اور بہت آسان بھی ہیں دوسری جانب ہمارے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئٹم ڈیفیکلٹ ہے اور ڈسکریمنیٹ بھی کر رہا ہے تو اس کے آئٹم کو یہ دیکھنے کی بس ضرورت ہے کہ اگر وہ ڈیفیکلٹ میں آ رہا ہے اور ٹو ڈیفیکلٹ میں آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے لیکن ٹو ڈیفیکلٹ سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی بھی درست نہ کر پائے ایسے آئٹمس ڈیفینیٹلی ہمارے ٹیسٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئٹم انالیس کے ریزلٹس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں تو کچھ اور چیزیں ہیں مثلاً arrangement of item according to their facility level آپ نے جب ٹیسٹ بنایا تھا تو آپ نے اس کو ایک سرٹن ڈیفیکلٹی یا فیسلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا تھا جب آپ اس کو ترتیب دے رہے تھے تو آپ اس کو ڈیفیکلٹی لیول کہتے ہیں یعنی آئٹمس کو ہم نے item number one was the easiest and the last item for example item number sixty was the most difficult item اس کے بعد آپ نے ڈرائی آؤٹ کیا اور آپ نے ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کو میجر کیا اب آپ کے پاس ڈیفیکلٹی لیول کی یا یوں کہہ لیجیے کہ فیسلٹی لیول کی انفارمیشن موجود ہے آپ کے پاس ڈفیکلٹی انڈیکس یا فیسلٹی انڈیکس موجود ہے اپنے سیمپل پہ جب آپ نے ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن کی ٹرائی آؤٹ کے دوران تو آپ نے جو فیسلٹی انڈیکس یا ڈیفیکلٹی لیول حاصل کیا اس کے حساب سے اپنے آئٹمس کی آپ نے ایک نئی ترتیب بنائی جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اوریجنل ترتیب میں اور نئی ترتیب میں بہت زیادہ فرق نہ ہو لیکن یہ بہت کم شاز و نادر ہوتا ہے کہ جو آپ نے ترتیب بنائی تھی ٹرائی آؤٹ کے بعد اور آئٹم انالیس کے بعد ہو بہ وہی ترتیب آپ کے پاس رہے مثال کے طور پہ جو ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کے ریزلٹس دکھا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ فیسلٹی لیول کے حساب سے آئٹم کی ترتیب کیسے بدل گئی you see item number ten was the item with maximum facility level followed by 36, seven thirty six forty seven fifty five forty nine اور سب سے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس آئٹم نمبر نائن آتا ہے اور آئٹم نمبر ٹوینٹی ون جو ہے اس کا فیسلٹی لیول سب سے کم ہے جس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اوریجنل ٹیسٹ بنایا تھا اور اس کو ترتیب دیا تھا تو آئٹم نمبر ٹین تو آئٹم نمبر ٹین پہ ہی تھا اور ایکٹر نمبر 21 جو ہے وہ 21 نمبر پہ تھا لیکن جب آپ نے اس کی نئی فیسلٹی یا ڈفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب بنائی تو آپ کو معلوم ہوا کہ آئٹم نمبر 10 کو ایکچولی آئٹم نمبر 1 ہونا چاہیے اور آئٹم نمبر 1 جس کو آپ نے رکھا تھا وہ شاید کسی دسویں یا گیارہویں نمبر پر آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئٹم انالیس جس کا مقصد ڈفیکلٹی لیول کو دیکھنا تھا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شروع میں ہم نے اپنے علم کو اور ٹیکسٹ بکس میں سے جو ہم نے انفارمیشن حاصل کی تھی ٹیسٹ بنانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈفیکلٹی لیول کا جو تعین کیا تھا وہ درست نہیں تھا ایکچوئل ڈیفیکلٹی لیول وہ ہے جو کہ ہمیں اپنے سیمپل کے اوپر ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے کے بعد حاصل ہوا چوائسیز ویلنس بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ریسپانس آپشنس دی تھیں ہر آپشن کو کتنے فیصد لوگوں نے منتخب کیا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اچھے آپشن یا اچھے وہ ہیں جو کہ ہائی میں میں اور لو تمیز کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ڈیفیکلٹی لیول بھی موجود ہو جب آپ نے تمام آپشنس کے بارے میں بیلنس کی انفارمیشن لے لی اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے ہر ایک آپشنس کو علیحدہ علیحدہ ہر ایک آئٹم کے لیے منتخب کیا تو آپ کے پاس ایک کمپیکٹ انفارمیشن اس فارم میں آ جائے گی item number and choices with zero balance you can see that item six had A seven had D ten had A B D eighteen had A and so and so forth ہر آئٹم کے آگے وہ کون کون سی آپشن تھی جن کی زیرو بیلنس تھی یعنی جن کو کسی ایک شخص نے بھی منتخب نہیں کیا تھا اسی طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تمام آئٹمس کے تمام آپشنس کے بارے میں اکٹھی کرتے ہیں لیکن اس ٹیبل میں بھی ہم صرف ان آپشنس کی بات کر رہے ہیں جن کو کسی نے بھی منتخب نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ یہ ویک ڈسٹریکٹرس تھے یہ ایسے ڈسٹریکٹرس تھے جو کسی کو بھی نہیں لگا کہ یہ درست جوابات ہو سکتے ہیں اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اچھے distractor seem to be plausible answer seem to be the best answer and which appear to be the correct answer تبھی تو لوگ اس کو صحیح جواب سمجھتے ہوئے اس کو منتخب کریں گے یا اس کو انسرکل کریں گے لیکن اگر کچھ رسپانس آپشن ایسی ہیں کہ جن کو کسی نے بھی منتخب نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی ویک آپشنس تھی اور کسی کو بھی ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگا کہ یہ درست جواب ہو سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہوگی یا ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آئٹمس میں آپشن اے بی سی ان کو کسی نے بھی منتخب نہیں کیا اگر چار آپشنس میں سے تین کو کسی نے بھی منتخب نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم اور اس کی آپشن دونوں ہی فالٹی ہیں کیونکہ اگر آپ نے چار رسپانس آپشن دی تھی ان میں سے تین کو کوئی بھی منتخب نہیں کر رہا اور چوتھی جو ہے وہ ہے ہی درست آپشن تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے شاید وہ ٹو ایزی این آئٹم تھا اس وجہ سے بھی اس کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی جو بھی ڈسٹریکٹر وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کر پائے اسی حوالے سے ایک اور چیز وہ یہ the strength of test in terms of facility difficulty level and discrimination difficulty level اور ڈسکریمنیشن انڈیکس اپنی اپنی جگہ پر دونوں اہم قسم کی انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ اتنے معنی خیز نہیں ہیں جتنے کہ جب ان کو اکٹھا کر دیا جائے جب ہم اس انفارمیشن کو کمبائن کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آئٹم کی اسٹرینتھ کیا ہے اور اوور آل ٹیسٹ میں ٹیسٹ کا اسکیٹر کس قسم کا بن رہا ہے اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ٹیسٹ آئٹم کی اسٹرینگ کیا ہے with reference to discrimination level facility level you can see that horizontal level and vertical power یعنی اگر ہم دیکھیں اکراس دا ٹیبل تو فیسلٹی لیول دیے گئے ہیں اور جبکہ لیفٹ ہینڈ پہ پہلے کالم میں ہم نے ڈسکریمنیشن انڈیکس دیا گیا ہے اور ہر پوائنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن ڈیفیکلٹی لیول والے آئٹم اور ایک سرٹن ڈسکریمنیشن والے آئٹم میں کون کون سی آئٹم شامل ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل میں ہمارے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ وہ کون سے آئٹمس ہیں جن کی مثال کے طور پہ ڈفیکلٹی لیول جو ہے وہ 10 ہے اور ڈسکریمنیشن لیول بھی 10 ہے یا ڈسکریمنیشن لیول تو 10 ہے لیکن ڈیفیکلٹی لیول 90 ہے so you can see that zero discrimination power and zero اور to power we have 5, percent is level percent corresponding facility level level 81 to 100, we have two items آپ کو دکھائی دے گا کہ سب سے زیادہ آئٹم جو ہے ہمیں لوور اینڈ میں ملتے ہیں آپ دیکھیے اگر ہم 61 one two eighty discrimination power لیں اور اس کے سامنے ہم دیکھیں کہ مختلف فیسلٹی لیولز کے نیچے اسکیٹرز میں آئٹمس موجود ہیں یعنی اس لیول کی اگر ڈسکریمنیشن پاور ہے تو بہت سے آئٹم جو ہیں وہ مختلف ڈفیکلٹی رکھنے والے ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح سے ڈسکریمنیشن لیول پہ آپ اور نیچے زیادہ ہائر اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس اینڈ پہ ٹیسٹ زیادہ موجود ہے اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے آئٹم زیادہ اسٹرانگ ہے بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ نیچے کی دو تین بلکہ چار روز میں جو آئٹمس آئٹمس ہیں ہیں وہ اسٹرانگ لوور اینڈ پہ آپ دیکھیے اور رائٹ اینڈ کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ آئٹم جو ہیں یہ زیادہ اسٹرانگ ہے جبکہ ٹاپ کی روز میں آپ کو بالکل دو شروع کی روز جو ہیں ان میں تو کوئی آئٹمس بھی نہیں آ رہے جو کہ اگر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ ٹو ایزی آئٹمس ہیں یا ایسے آئٹمس ہیں جو زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے اس طرح کے آئٹمس یہاں پہ نہیں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل فیسلٹی لیول اور مڈل ڈسکریمنیشن والے آئٹمس تو کافی ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ آئٹمس وہ ہیں جو کہ ہائی ڈسکریمنیشن والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفیکلٹی لیول بھی ان کا جو ہے وہ ہائر اینڈ پہ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں میڈیم ڈفیکلٹی لیول والے بھی آئٹم اس میں نظر آ رہے ہیں یعنی آئٹمس اس ٹیبل کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ جس ٹیسٹ یعنی اسکیٹ کی آئٹم کے ریزلٹ اس ٹیبل میں دیے گئے ہیں اس ٹیسٹ میں زیادہ تر آئٹمس اپر اور لوور گروپس میں ڈسٹنگوش کر رہے ہیں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں اور یہ آئٹمس جو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ ویری کر رہا ہے آپ دیکھیے کہ ڈیفیکلٹی لیول زیرو اور ون ٹو ٹوینٹی اس میں آپ کو بہت کم آئٹمس ان فیکٹ کوئی آئٹمس دکھائی نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیبل کے اندر جن آئٹمس کا ذکر ہے ان میں ٹو ایزی آئٹمس کوئی نہیں ہے اس سے پہلے ہم پچھلی ٹیبل میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ آئٹم آپشن ایسی تھی جن کی ریسپانس بیلنس زیرو تھی جس کا مطلب ہے کہ آئٹمس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹرانگ آئٹمس ہمارے پاس موجود ہیں اور ٹو ایزی آئٹمس کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی موجود ہے کہ کچھ آئٹم آپشن ضرور ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئٹمس جو ہیں ان کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے آئٹمس ہیں جن کا ڈفیکلٹی لیول بہت اچھا ہے ڈسکریمنیشن پاور بہت اچھی ہے ہاں البتہ یہ کہ پریویس انفارمیشن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے کچھ رسپانس آپشن جو ہیں یا ڈسٹریکٹرز جو ہیں وہ اچھے ڈسٹریکٹرز نہیں تھے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو آئٹمس ٹیبل کی ٹاپ پہ آ رہے ہیں جن کے ڈسکریمنیشن لیول بہت کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفیکلٹی لیول جو ہے وہ یا لو ہے یا میڈیم ڈفیکلٹی لیول ہے ان آئٹمس کو ہم اس ٹیسٹ میں سے ریموو کر سکتے ہیں پلس اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن آئٹمس کی ریسپانس ویلنس یا ان کے انڈیویجل ڈسٹریکٹر جو تھے ان کو جو بہت کم پرسینٹیج نے منتخب کیا تھا اس کی کیا وجہ ہے اس کے لیے ہم ایک کوالٹیٹیو انالیس بھی کر سکتے ہیں you go through each and every item and each and every option and distractor once again in fact again and again آپ ان کو بار بار پڑھیں دیکھیں آپ ایکسپرٹ اوپین بھی لے سکتے ہیں لیکن جو ڈسائڈنگ فیکٹر ہوگا وہ تو یہی ہے کہ رسپانس بیلنس کیا تھی اگر بہت کم پرسینٹیج نے ان کو منتخب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ورڈنگ میں کوئی پرابلم تھا ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں ہی ار ریلیونٹ آپشنس لگ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریلیونٹ بنانے کی ضرورت ہے اور اگر ان کی ورڈنگ میں شاید مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں الفاظ کو تبدیل کر کے دیکھا جا سکتا ہے ریفریز کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ خود ہی اس کو جب دوبارہ پڑھیں تو آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آ جائے تو اگر ہم اس اسٹرینگ والی ٹیبل کو اور ویلنس والی ٹیبل کو لیں اور ان دونوں کی انفارمیشن کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ کون سے آئٹمز ہیں جن کو ڈیفینیٹلی اس ٹیسٹ میں رکھنا چاہیے ایک بات اور وہ کون سے آئٹمز ہیں جو کہ ویک آئٹمز ہیں جن کو ریموو کیا جا سکتا ہے اور پھر اگر ہم ریسپانس ویلنس کی انفارمیشن کو لیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ کون سی ریسپانس آپشنس ہیں جن کی وجہ سے شاید آئٹم جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہو تو آپ اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے شاید آپ خود بھی یہ سمجھیں گے کہ آپ کو شروع میں مثلا آئٹم ٹو اور فائیو جیسے دکھائی دے رہے ہیں آپ ان کو شاید ریموو کرنا چاہیں جبکہ آپ لوور اینڈ پہ آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آئٹمز ہیں six seven eight nine four thirteen بے شمار آئٹمس ہیں جن کو آپ ڈیفینیٹلی ریٹین کرنا چاہیں گے یہ وہ آئٹمس ہیں جو کہ آپ کو ایک کلسٹر کی صورت میں اکٹھے گروپس میں نظر آ رہے ہیں یعنی ڈسکریمنیشن کا جو لیول ہے 41 ٹو 60, 61 ٹو 80 اینڈ 81 ٹو 100 زیادہ تر آئٹمس جو ہیں اس ڈسکریمنیشن لیول پہ آ رہے ہیں اور اگر آپ فیسلٹی لیول کو دیکھیں یعنی ڈفیکلٹی لیول کو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 21 to 40, 41 to 60 sixty one to eighty اور ایٹی ون ٹو ہنڈریڈ میں زیادہ آئٹمس آ رہے ہیں تو جو آئٹمس اس کے علاوہ ہیں یعنی لوور ڈسکریمنیشن لیول پہ اور لوور ڈفیکلٹی لیول پہ وہ ایسے آئٹمس ہوں گے جن کو آپ شاید ریموو کرنا چاہیں یہ سارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک جائزہ لے سکیں اور آپ دیکھ سکیں کہ ٹیسٹ ڈیویلپر جب ٹیسٹ بناتے ہیں اور آئٹم انالیس کرتے ہیں تو حاصل کردہ معلومات کو کس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں how do arrange the information how do present the information how do we interpret the information obtained through item analysis اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے اب آپ اپنے ٹیسٹ میں سے غیر ضروری آئٹمس کو نکال سکتے ہیں اچھے آئٹمس کو ریٹین کر سکتے ہیں اور اب آپ اس بات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے یا نام ڈیولپمنٹ کے لیے اس ٹیسٹ کو استعمال کریں آئٹم انالیس کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے مثلاً item characteristic item response theory اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آئٹم انالیس کو جو آئٹم انالیس کو متاثر کر سکتی ہیں یہ سب کچھ آئندہ سیشن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ